ہم مسکینوں پر تو یہ قیمتی لمحات ہیں صبر سے بیٹھیں ذرا ہو سکتا ہے بعضوں کو تقاضا وضو وغیرہ کبھی ہو لیکن بہرحال رہا ہمیں کام کرنا ہے اب یہ مسکین دعوت دیتا ہے اپنے عظیر مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی دعوت برکاتوں کو خدمت کو کہ وہ آئیں اور اپنے اشادات سے ہمیں محظوظ فرمائیں وقت کا ذرا اقتصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و برکت آئے پچھلے سال کئی دوست ہمارے ساتھ پچھلے سال کئی دوست ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہے کیا پتا اس سال جو ہے اگلے سال کون ہو اور کون نہ ہو غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چودہ اور پندرہ شعبان کی شب میں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی یاد کے اندر مشغول تھے تو بیوی نے عرض کیا کہ حضرت پتہ نہیں آج کس کا پتہ کٹا ہو کس کا نہ کٹا ہو تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا اس کا جس کو بتا دیا گیا ہو کہ یہی تیرہ سال ہے <laughs> کیا حال ہوگا اس کا پھر جب سفر کے مہینہ میں کا آیا تو حضرت نے فرمایا ستارہ سترہ دن باقی پھر ایک ایک دن گنتے تھے کہ اب اتنا رہ گیا اب اتنا رہ گیا آخری دن فرمایا کہ اب چند لمحے باقی ہیں چند لمحے باقی ہیں اور تقاضا ہوا وضو کا وضو تازہ کرنے کے لیے تقاضا پیشاب کا ہوا تو پیشاب فرمایا وہ برتن لایا گیا پہ اٹھا اور ریت کا بھرا ہوا اس میں رکھا پھر استنجا فرمایا تو ساتھی نے وضو کے لیے پانی کا کہا فرمایا کہ اب اب وقت نہیں رہا اب وقت نہیں رہا ان اجر اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دامن بھرے گا دامن ہاں اور زندگی بھر وہ موتی ہاتھ آئیں گے آپ نے سنا بھی کچھ جو کچھ سنا اس کو محفوظ کریں اور انشاءاللہ ہمیں اللہ ہم نے اللہ تعالیٰ محرومین میں سے نہیں کرے گا اگر بخشنے کا ارادہ نہ ہوتا تو توفیق بھی نہ دیتا یہاں حاضری ان شاء اللہ ہاں، گھبرائیں نہیں چلے مجھے یاد ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اجازت فرمائی تھی تو اس فقیر کو تقاضا فرمایا تھا بہت شدت کے ساتھ کہ آپ کام شروع کریں ادھر اپنی اپنے آزار مانے تھے اپنی جہالت سامنے آتی تھی اپنی بے تدبیری سستی اور بے علمی کا احساس تھا تو حضرت حکم فرماتے تھے تو اخیر فرمایا کہ قیامت کے دن ہر خلیفے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تم ایک نعمت ملی تھی امانت ملی تھی لوگوں تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی کھڑے ہو جاؤ پچھتاؤ گے اسی سال سالانہ اجتماع ہوا یہ فقیر بھی حاضر تھا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ کام شروع کرنے کا تو میں حاضر ہوا جس وقت مغرب کی نماز ہو چکی تھی اور بیان کے لیے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندل حضرت مولانا ادریس صاحب انصاری رحمۃ اللہ علیہ صادق آباد والے وہ بیان فرما رہے تھے ان کے بیان کی موجودگی میں آیا دور جگہ ملی وہاں بیٹھا تو حضرت کا ایک جملہ منہ سے حضرت کے منہ سے نکلا حضرت کے منہ سے ایک جملہ نکلا فرمایا کہ اکیلے جنت میں جانے کا کیا مزہ ہے جنت میں اکیلا جانے کا کیا مزہ ہے جائے تو آدمی ہزاروں کو ساتھ لے کر جائے پتہ نہیں کیوں اس جملے نے مجھے ایک ضرب سی لگائی ہے میں کہا چلو ہم ہی کیوں کوشش کر کے دیکھ لیں تو اس وقت ارادہ مسمم ہوا اور ہمت ہوئی اللہ تعالیٰ نے تو کام شروع کیا دو حلقے رکھے تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے کام شروع کر دیا اور ایک حلقہ ملتان میں رکھا ہے ایک چشتیاں چشتیاں میں بہاول نگر میں حضرت نے فرمایا بس اسی کو قائم کر لینا چھوڑنا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کریں گے اور پھر فرمایا فقراء کا خیال کہ اصل دوست یہی لوگ ہوتے ہیں الحمد للہ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیں گے تو انشاءاللہ سب کو نوازیں گے کسی کو محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ گھبرائیں نہیں ہاں۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی معذبین کی عذاب الہی کسی سے متاثر ہونے والوں کا ذکر آیا ہے تو ان کی ایک صفت ایک عیب بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ وہ مکذب تھے وہ نبی وقت کی تصدیق نہیں کرتے تھے اور تکذیب کرتے تھے الحمد بہت گناہ گار ہیں ہم سب لیکن ہم سب اس عیب سے پاک ہیں انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتے ہیں اور آپ ہی کی زبان سے ہم تمام انبیاء کو سچا نبی جانتے ہیں اور مانتے ہیں بس لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے بے شک عبادت ہے لیکن وہ عبادت جس کا طریقہ نبی کے توسط سے آیا ہو وہی عبادت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی کی حکومت نہیں اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مطاع ہے آپ ہی مطاع ہیں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں اس نقطے کو سمجھ لیں جتنی بھی تعریف توصیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے سب برحق ہے بلکہ آپ آپ کی شان اس سے بھی ماورا ہے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لو ناسبت قدر ہو آیات ہو یعنی لو ناسبت قدر ہو آیات ہو آیات ہو یعنی زمن آ ہو ہینا یدا دار سر رممی آپ کو بہت اونچے اونچے معجزات عطا فرمائے گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی شان اس سے بھی وہ ماورا ہے اگر ان کی مناسبت ہوتی تو آپ کا نام نامی لینے سے ہی یہ ویران ٹیلے آباد ہو جاتے دار سر ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی اوز تعریف فرمائی اور جو لوگ کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دو صفات کا مکل ماننے کا مکلف بنایا ہے اشہد اللہ وحدہ شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ہو آپ کی عبدیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرو اور بات اونچی اونچی چلی جائے تو پھر رب العالمین کا استحدار ہو تو مان لو اس تناظر میں آپ عبد ہیں اور وہ معبود ہیں آپ کی عبدیت کو ماننا ہمارے لیے اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا ہے قرب کی انتہا کر دی تو شان عبدیت ابدیت کا اعلان فرمایا سبحان اسرا بعبدی اور دوسرا یہ کہ جب مخلوق کی طرف میں نے اتنی اوصاف کیوں عطا کی ہے اس لیے نہیں سورج اس لیے نہیں کہ اس کو دیکھ کر اس کی گن گایا کریں گے روشنی دیتا ہے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا تاکہ ظلمت دور ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا گیا ہے سراج منیر اس لیے بنا کر بھیجا گیا ہے کہ آپ کو رسول مان کر آپ کی رسالت کے پیغام کو قبول کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو نمونہ بنایا جائے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت الحسن اور تمام نمونے زندگی دوسروں کے سب ہیچ ہیں ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء ایک طرف کھڑے ہوں اور کوئی حکم فرمائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بتا دیں ان سب کی بات چھوڑ دی جائے گی حضور کی بات مانی جائے گی کیوں اس لیے کہ اب رسالت اب دور حضور کا ہے قل ان کم تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پوری مخلوقات کے لیے واجب کر دی ہے اللہ کی محبت جو بھی چاہے گا حضور کے در سر ہو کر جائے گا اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہمیں کسی کے در کی کسی فیشن کو کسی نمونے کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ہم نہیں محتاج ہم کیوں بھاری بنے ہوں گے ہماری اپنی تہذیب ہے ہمارا دین مکمل ہے ہم مکمل دین کے حامل ہیں رہتی دنیا تک کو ہم سبق پڑھا سکتے ہیں لیکن ہم اس سے بغافل اور بے خبر ہمیں رکھا کیا ہے بے خبر شیطان نے تزئین اعمال برے عمل کی کو اچھا کر کے دکھانے کا ایک ملکہ اس کو آتا ہے میڈیا کے ذریعے فلاں کے ذریعے فلاں کے وساوس کے ذریعے ہم مانتے اس بات کو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے یہی اپنی سستی دور کر لو سب کچھ ہمارا ہے انشاءاللہ چلیں اللہ